وہ اب اس میں اب یہ ان سے پوچھنا پڑے گا جو آما والے ان کا یہی تو ایشو تھا ان کا یہی تو ایشو تھا کہ وہ آما والے ہیں تو ان کا شاید یہ مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں وہ کر سکیں گے اس وجہ سے آما کے میرے خیال میں گیارہ بجے سے سارے ختم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ورنہ میرا تو یہ تھا کہ میں تو لیٹ کا ہی تھا یہ ایشو بن رہا ہے ہاں وہ وہ نہیں کر سکیں گے چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ دیکھتے ہیں کیا ترتیب ہے میں کلاسز کا تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں پھر اللہ دیکھ لیتے ہیں ہدایت کا السلام الیون ہم نے کی تھی مصنف کے حالات کے حوالے سے بات شروع کی تھی اور وہ مکمل ہو گیا تھا ہم آج انشاءاللہ کتاب شروع کرتے ہیں آپ بالکل باقاعدہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ تو آ جائے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پچھلے سال بتایا تھا شروع کرتا ہوں کیوں کرتے ہیں وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع میں آئی ہے با یہ کیا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حرف جر حرف حروف جارہ سترہ ہوتے ہیں باؤ تاؤ کافو لامو باؤ منزو مسخلا روبا ان اور حتہ اور الا ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کتنے ہیں سترہ حروف ہیں سترہ با آگے یہ حروف جارہ بڑے کمزور چیزیں ہوتی ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں ان کی مثال بچوں کی سی ہوتی ہے حروف جارہ کی مثال بچوں کی سی کے ماں باپ کا سہارا پکڑا کرتے ہیں ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے ہیں یہ حروف جارا بھی بچوں کی مانند ہوتے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی کی انگلی پکڑنی پڑتی ہے تو اب حروف جر ہوتی ہے یہ جس پر داخل ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مجرور ٹھیک ہے نا جار حروف جار ہے نا یہ جار یہ جس پر داخل ہوں گے وہ کیا کہلائے گا مجرور جار کون سا سیکھا ہے سگا کون سا ہوگا بھائی یہ میں اولا کی کتاب نہیں پڑھا رہا ہوں یہ افسانیہ کی کتاب ہے ٹھیک ہے یہ افسانیہ کی کتاب ہے دوسرے سال کی جو ہے آپ لوگوں کی خاصا کی ہم پڑھ چکے ہیں یہ ساری چیزیں سب میں ہم نے پڑھ لیا تھا جارون کون سی ہے جارون کون سی ہے نا جارا جارا کہہ لیں جار کہہ لیں اچھا اس کون بھائی خالی فائل تو نہیں ہوتا اس فائل نہیں کہتے میں فائل کہتے ہیں پھر فائل اور چیز ہے اس میں فائل اور چیز ہے یہ پچھلے سال میں کتنا زور دیا اس چیز کو فائل اور چیز ہے اس میں فائل اور چیز ہے مفول اور چیز ہے اس میں مفول اور جار اصل میں کیا تھا جار اس میں فائل ہے تو فائل کا تو ایک خاص وزن ہوتا ہے اس میں فائل کا تو وزن کیا آتا ہے مجرد کے اندر تو وہ فا علم کے وزن پر آتا ہے مجرد میں میں اس فائل کا وزن کیا آتا ہے فا علم یہ تو جار روم روم ہے جار یہ تو وہ وزن نہیں آ رہا تو آپ نے اس میں فائل کیسے کہہ دیا گھبرانا نہیں ہے اچھا ساتھی نئے ہیں انہوں نے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ شاء آپ لوگ چلیں گے ساتھ میرے ساتھ چلتے جائیں گے اور ہوتی جائے گی سرف نحب کو اب کی کتاب ہے میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کی سرف کا بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت وہ ہو جائے آپ لوگوں کو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے یہ چیزیں میں نے پچھلے سال کرائی تو ہیں آپ لوگوں کو سرف اندر کچھ نہ کچھ میں کرا سکتا بھی پچھلے دو سال کی میری جو ریکارڈنگز ہیں وہ سننی ہے آپ لوگوں جار اصل میں کیا تھا میں نے نہ کرایا ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کے لیے ہمیں استاد صاحب نے پڑھایا نہیں تھا میں نے اس لیے تو لی ہے ہدایت و ناو کہ ناو بھی پڑھائی کی ہے پڑھائی ہے اچھا جی جار روم تھا پھر کیا ہوا جار روم تھا پھر کیا ہوا کا وزن آ گیا ٹھیک ہے اچھا اس کا مجھے پہلے مادہ بتا دیں مادہ کیا ہے مادہ کیا ہے اچھا تو ہر ٹھیک ہے اب وہ اس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے دو ہر کے آگے تو گیارہ را مادہ ٹھیک ہے گیارہ را جب یہ دو آگے اس کا نام کیا ہوتا ہے آپ کے اندر ہفت اقسام میں اس کا ایک نام ہوتا ہے اقسام پتا ہے نا تھی پچھلے سال اقسام نام بھی بتایا تھا ہفت اقسام میں اس کا ایک نام ہوتا ہے ہاں اس کو کہتے ہیں مذاعت ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں نہیں ہوتا الف ہوتا ہے مذاق ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے جی مذاق ہو گیا اب اس کا مطلب ہے قاعدے اس میں کون سے چلیں گے کہ وہ مذاق والے قاعدے چلیں گے دو ہر ایک جنس کے آ جائیں دو حرف متجانس ہیں ٹھیک ہے نا متجانسین کا کیا مطلب ہے ایک جنس والے متجانس ہیں ٹھیک ہے نا متجانس متجانس متجانس متجانس پاو متجانس تو دو حرف یعنی یہ دو حرف متجانس ہیں دو حرف جب کہہ دی تو متجانس ہیں ایک جنس والے ہاں تو کیا کرتے ہیں پہلے کی حرکت کو گرا کر دوسرے کے ساتھ کیا کر دیں گے ادغام کر دیں گے تو جار روم سے کیا ہو جائے گا جار ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جار روم ٹھیک ہے نا پہلے کی حرکت گر گئی ساکن ہو گیا پتہ ہے شاید کسی ہیں پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا جار روم تو یہ حرف جارا جس پہ داخل ہوتا ہے یہ مجرور ہوتا ہے میں نے بتایا اور جارہ جارا کمزور ہوتے ہیں جب کمزور ہوتے ہیں یہ کسی کا سہارا پکڑتے ہیں یہ خود اپنا اب وجود نہیں رکھتے ہیں جب یہ وجود نہیں رکھتے اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے جار اور مجرور ملتے ہیں نا جب جار اور مجرور ملتے ہیں تو یہ کسی کا سہارا پکڑتے ہیں جب یہ سہارا پکڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حروف جارہ یہ کیا ہوں گے متعلق ہوں گے متعلق اس میں فائل متعلق تعلق یا تعلق و تعلق ہوا متعلق یہ کیا ہوں گے متعلق اور جس کا سہارا پکڑیں گے نا جس کا سہارا پکڑیں گے اس کو کیا کہتے ہیں متعلق تعلق یا تعلق و تعلق متعلق و تعلق و تعلق و تعلق فضا کا متعلق متعلق جس کا سہارا پکڑیں گے تو وہ کیا کہلائے گا متعلق ہوگی بات گھبرا تو نہیں رہے ہیں تو یہ کیا ہو گئے متعلق جار مجرور اب جار مجرور جب ملا کرتے ہیں نا تو ان کا متعلق جو ہوتا ہے نا ان کا متعلق وہ کئی چیزیں نکالی جا سکتی کئی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں حروف عامہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور حروف خاصہ یعنی افعال عامہ میں سے بھی ہو سکتا ہے ان کا متعلق اور افعال خاصہ میں بتایا تھا کہ جی کئی چیزوں کے متعلق یہ متعلق ہو سکتے ہیں اس میں فائل اس میں مقول صفت مشبہ اس میں مبالغہ ان چیزوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور فیل کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں تو چار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں افعال عامہ چار کیا ہوتے ہیں افعال عامہ افعال عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی جگہ کے اوپر بھی فٹ کرنا چاہیں نہ ان کو تو فٹ ہو جاتے ہیں کسی جگہ بھی فٹ کرنا چاہیں نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں وہ چار کون کون سے ہوتے ہیں کون وجود ثبوت اور حصول کون وجود ثبوت اور حصول ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں افعال عامہ ہوتے ہیں اور افال خاصہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے میں نے بات جو چھیڑی تھی ہم بات ساتھی کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کروں گا لیکن مجھے ابھی کرنے دیں تھوڑی سی باتیں ٹھیک ہے تاکہ میں ساتھ ساتھ آپ کو چلاتا رہوں گا اس طرح ایک دفعہ نہیں سمجھ آئے گی دو دفعہ نہیں سمجھ آئے گی تین سی دفعہ نہیں سمجھ آئے گی چوتھی دفعہ سمجھ آئے گی پچھلے سال بھی کہا تھا اجرا کی میری ریکارڈنگ اجرا کی ریکارڈنگ ضرور سننی ہے آپ لوگوں نے جو اجرا میں نے کرایا تھا پچھلے سے پچھلے سال پچھلے سے پچھلے سال جو اجرا کروایا تھا مزاحما لے کے علامات حروف جارہ کی ترکیب اسلام مختلف چیزیں جو پچھلے سال بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے سننی ہے جب ریکارڈنگز موجود ہیں تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ان کو سن لیں یقین کریں ساری زندگی گزر جاتی ہے طالب علموں کو جار مجرور کے متعلق سمجھ نہیں آتی کہ جار مجرور کو ہم نے کیسے جوڑنا ہوتا ہے کیا ہوتا کیا ہے ترجمے میں تبدیلی کیسے آتی ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے آپ ایک دفعہ وہ کر لیں اس پہ یہ تھا کہ اس پہ کی بھی تھی میں نے محنت بھی ہوئی سارا کچھ ہوا اس کو آپ نے سننے کی کوشش کرنی ہے ساتھ ساتھ تاکہ یہ چیزیں آپ نے چلنی ہے یا پھر ساری زندگی جان نہیں چھوٹے گی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ساری زندگی جان نہیں تو یہ جو ہے تو ان کا مطالعہ ان کا مطالعہ کیا نکالا میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں کوئی پوچھے آپ سے بھائی شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا ادھر تو کوئی نہیں ہے بسم اللہ کا کیا مطلب ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے آپ میں نے ہو کہ الرحمن الرحیم جو جو بے حد مہربان حید رحم والا ہے تو شروع کرتا ہوں آپ نے کہاں سے نکالا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو باہر پہ جا رہا ہے یہ اپنے مجرور سے مل کر جو اس کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے نا جو ان کا متعلق ہے وہ میں نے نکالا ہے اشراؤ اشراؤ میں شروع کرتا ہوں میں شروع کرتا ہے وہ اس کا ہوتا ہو وہ نکلا ہے ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں پریشان نہیں ہوں میں ایک دفعہ نہیں دو دن پیار دفعہ تو پہلی بات یہ تھی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے نہایت رحم والا ہے اب ہم چھوٹی سی ترکیب کرتے ہیں اس کی بسم اللہ با حرف از حروف جارہ با حرف از حروف جارہ مبنی الاصل مبنی بر کسر مبنی الاصل مبنی بر کسر کسرا کا پر مبنی ٹھیک ہے جن کو نہیں سمجھ آئی جو پچھلے سال نہیں پڑھا تھا میرے سے وہ ان کے لیے آسان سی بات با روح جار روح جارہ میں ہاں اس لفظ سے اسم جو آ گیا یہ اسم جو آیا اسم اسم مضاف اسم اسم اسم کیا ہے اسم بھی کیا ہے اسم ہے اسم از اسماء متمکن اسم از اسماء متمکن مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح حالت رفع میں زماں کے ساتھ حالت نصب میں فتح کے ساتھ حالت جر میں کسرہ کے ساتھ حالت رفع میں زماں کے ساتھ حالت نصب میں فتح کے ساتھ حالت جر میں کسرہ کے ساتھ مضاف یعنی یہ کیا بنے گا مضاف مضاف ٹھیک ہے تو باہر فضل اٹھے جا رہا مبنی مبنی جار تقاضا کرتا ہے مجرور کا لفظ اسم اسم اسماء متمکن مفر مفرت مصرف صحیح رفصہ ذمہ کے نصف پتہ کے جیسا کسرہ کے مجرور لفظ مجرور لفظ لفظ اللہ لفظ اللہ اسم اسماء متمکن اسم اسماء متمکن مفرد مصرف صحیح رفص آ ذمہ کے نصف پتہ کے جیسا کسرہ کے ٹھیک ہے مجرور لفظ لفظ موصوف الرحمن الرحمن اسم اجماع مطمقن ٹھیک ہے اس کو بھی آپ وہی بنائیں الرحمن علی اِسلام آیا ہوا ہے اسم اجماع متمکن مفرد مصرف صحیح رفع سا زما کے نصر پتہ کے جیسا کسرہ کے مجرور لفظن مجرور لفظن صفت اول صفت اول الرحیم سمجھنا متمکن مفرد مصرف سے دفعہ مکن دفعہ فتح کے تیار سر کسرہ کے مجرور لفظ صفت ثانی لفظ اللہ موصوف لفظ اللہ کہنے اللہ نہیں کہنا خالی سمجھ رہے ہیں یہ ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں لفظ اللہ موصوف الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی تو لفظ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ مضافن الہ ہے کس کے لیے اس میں مضاف کے لیے اس میں مضاف کے اس میں مضاف اپنے مضاف و نلے سے مل کر اس میں مضاف اپنے مضاف و نلے سے مل کر مجرور باجارتا کے لیے جار اپنی مجرور سے مل کر چار اپنی باجارہ سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا یہ متعلق ہوں اس کے ساتھ فیل کے ساتھ فیل اشرو فیل انا ضمیر اس کے اندر کیا آ جائے گا فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر ٹھیک ہے جملہ فیلیا ٹھیک ہے نا جملہ فیلیا خبریا لفظ فیلیا خبریا لفظ ہے لیکن یہ مانن انشائیہ ہے جملہ مانن کیا ہے انشائیہ ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی بات بھی ہوئی تھی تو یہ اس میں ہو گئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکیب پچھلے سال بہت کروائی ہے آپ لوگوں کو اور آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں عوامل الناحب عوامل الناحب آپ نے پڑھی ہے پچھلے سال کی بھی بہت کرائی ہے اس کی تو اس لیے گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں نہیں سمجھ آئے گی کوئی بات نہیں بار بار سمجھاؤں گا بار بار سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے نہایت رحم والا ہے یہاں پہ کچھ بحثیں کی جاتی ہیں جو بحثیں کی جاتی ہیں بھائی مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کیا کیوں شروع کیا کتاب شروع کر بسم اللہ سے کیوں شروع کیا اس لیے شروع کیا برکت حاصل کرنے کے لیے بس کس کی شروع کیا برکت حاصل کرنے کے لیے بات سمجھیے آگے بہت بحثیں حدیث کی ابتدا کرتے ہوئے چھوڑ دیں بس برکت کے لیے بسم اللہ کی شروع کی ہے وہی سارے میں جو بھی کام کرنا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے بس ختم ہوگی بات آگے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین ٹھیک ہے یہ آگے کی وہ ہے اور میں نے کوئی اس میں ویسے نہیں کیے ہیں رحمان کسے کہتے ہیں رحیم کسے کہتے ہیں فلاں فلاں کیا کیا ہوتا ہے ہے یہ جی میں ویسے نہیں کروں گا آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے کہ میں مقصودی باتوں کی وہ کروں گا رب العالمین تمام تعریفیں مختص ہیں الحمد تمام تعریفیں مختص ہیں اس لیے رب العالمین اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الحمد للہ العالمین جو تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ ترجمہ ہو گیا اس کی تھوڑی بہت پھل ترکیب وغیرہ کریں گے اس کے بعد پھر اس کو وہ لے کے چلیں گے ٹھیک ہے لیکن پہلے بتا رہا ہوں یہ آج کے سبق کو دیکھ کے گھبرا نہیں جانا کہ جی اتنا مشکل ہے ہم کریں گے کیسے بھائی آپ لوگ ان شاء اللہ کریں گے آپ لوگ ان شاء اللہ کریں گے جو پچھلی کمزوری رہ گئی ہے سال اول کی جو کمزوری رہ گئی ہے میں نے اس کو دور کرنا ہے اس لیے میں آپ یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو سرف اور ناپ کا میں اصل اجرا کروں گا ادھر سرف اور ناپ کا جو آپ کی کمزوری رہ چکی ہے میں نے اس کو دور کرنا ہے اس لیے آپ یہ نا گھبرا جائیں گے جی، تو ہم نہیں کر سکتے نہیں نہیں آپ کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو یہ پہلے دن کی بات ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپ ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے دس دفعہ کراؤں گا بیس دفعہ کراؤں گا لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھانی ہے آپ کی اولا کی جو کم کمزوریاں رہ چکی ہیں میں نے اس کو یہاں پہ لگا کر اجرا کے حوالے سے اور وہ کر کے آپ کی عبارت بنانی آپ کو ناف کے ساتھ اور سر کے ساتھ مناسبت انشاءاللہ پیدا کریں ٹھیک ہے بس آج اتنا ہی صحیح پھر السلام علیکم